عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد بھی دو رکت نماز پڑھتے دیکھا تھا وہ بتاتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر آتے عصر کے بعد تو یہ دو رکت ضرور پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اکتیس